مہر جباریت دوسری بات مہر جباریت کیوں لگتی ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے اور تیسری بات مہر جباریت لگنے کے بعد حال کیا ہو جاتا ہے کتنی باتیں ہیں تین مہر جباریت کون لگاتا ہے مہر جباریت کیوں لگتی ہے اس کا سبب کیا ہے اور مہر جباریت کے لگنے کے بعد اس انسان کا حال کیا ہو جاتا ہے پہلا سوال کہ مہر جباریت کون لگاتا ہے اللہ فرماتے ہیں خاتم اللہ ولاسن اللہ مہر لگاتا ہے کون لگاتا ہے اللہ طبع اللہ قلوبہم اللہ نے دلوں کے محر لگاتی ہے تو سمجھ دوسرا سوال کہ مہر جباریت کیوں لگتی ہے اللہ نے اس کا جواب دیا آگے پڑھیں گے کل رانا رات دن ان کے مشرقانہ اعمال جو پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کے باوجود مخالفت کے اندر ان کے سمجھانے کے باوجود یہ رات دن شرک کے اعمال میں منہمک ہیں اور عناد اور ضد کیے ہوئے تھے ان اعمال نے ان کی دلوں پر مہر چڑھا زنگ چاڑ دیا مہر لگا دی یعنی وہ سبب بنے ہیں مہر لگا سمجھ رہے ہو اور تیسرا مسئلہ کہ مہر جباریت لگنے کے بعد حال کیا ہو جاتا ہے فرمایا لہم قلوب اللہ بہا ولہم آعظم اللہ یش فرون ولہم آغان اللہ یسما بہا مہر جباریت لگنے کے بعد یہ حال ہو جاتا ہے تو آنکھیں تو بڑی موٹی تازی دید بڑی تکڑی لیکن حق نظر نہیں آتا سمجھ رہے ہو کان بڑے عمدہ اچھے اور سنتا ہے ہر بات لیکن حق کبھی اس کے کان میں داخل نہیں ہوتا دلیں ہیں بڑی اچھی رفتار بڑی اچھی ہے طاقتور ہے کوئی تکلیف نہیں لیکن حق کبھی سمجھ نہیں آتا کتنے سوال ہو گئے تین مور جباریت کون لگاتا ہے اللہ کیوں لگتی ہے کامال بد کی وجہ سے زد کی وجہ سے اور لگنے کے بعد حال کیا ہو جاتا ہے کہ حق سمجھ نہیں آتا یہ بات ختم ہو اب دوسری بات رہا ہوں پیچھے پڑا ہو ہام سجدہ کی ابتدا کے اندر سمجھا پر میں نے سمجھایا تھا اور اور جگہ پر بھی آیا لمن کان لہو قلب او القسما وہاں بھی آیا تھا سمجھا آیا ہوں حق کو قبول کرنے کی تین صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں تین پہلی صورت اللہ کا فضل شامل حال ہوئے اور خود بخود انسان کے دل و دماغ میں حق پیدا ہو جائے کسی کے سمجھانے کے بغیر کسی کے سمجھانے کے بغیر خود بخود دل میں حق بات آ جائے سمجھا نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے کئی لوگ مبحد ہوئے تھے سمجھا زید ابن عمر نفیل جو تھا وہ بھی حضرت کا دوست تھا نبوت ملنے سے پہلے فوت ہو گیا وہ بھی مبحد تھا تو ایک صورت یہ ہے کہ بغیر کسی کے سمجھانے اور بتانے کے خود بخود دل کے اندر حق پیدا ہو جائے ایک صورت تو یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی اور واد کرتا ہے اور انسان اس کا واد اور اس کی نصیحت سنتا ہے اور انسان کو بات سمجھ آ جاتی ہے واد و نصیحت سنتا ہے اور بات کتنی ہو گئی صورتیں اور تیسری صورت تیسری صورت یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کسی کو مثلاً ایک طالب علم سے غلطی ہو گئی ہے استاد اس کو سزا دے رہا ہے تو دوسرا دیکھے گا تو نصیحت حاصل کرے گا کہے گا میاں اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے بھی اس طرح ڈنڈے لگیں گے سمجھ رہے ہو پہلی صورت کیا ہے کہ دل سے خود بخود سمجھ لے یہ بات دوسری صورت ہے کہ کام کے ساتھ سن کر اللہ نے فرمایا لیمن کان البن او القسما اوگا شہید جس انسان کا دل ہوگے فہیم سمجھنے والا یا دل کو سمجھنے والا نہیں ہے اور القسما یا کان ڈالتا ہے توجہ کرتا ہے وہ شہید اور دل سے متوجہ ہے سمجھ رہے ہو کتنے درجے ہو گئے تیسرا درجہ ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر بعد حاصل کرے مقبولہ مشہور ہے عید و من وہ ایزا جو رہی نیک وقت وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے تینوں درجے جو ہیں وہ ختم ہیں ختم اللہ والا قلوبهم بہن جملہ تعلیم لکھا ہے کیا لکھا ہے یہ ماک باقی اللہ سے لاجو کی کیوں نہیں ایمان لائیں گے اس لیے کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے دلوں پر اللہ نے مہر جباریت لگا دی ہے قلوب ہم پر درجہ اولا لکھا ہے اور <clears throat> والا سمعہم درجہ ثانیہ اور اوپر ان کے قانون کے ان کے قانون پر بھی مہر جباریت لگی ہے نیچے تائید لکھی ہے من کان لہو البم او القسما شہید دو درجے آگے والا اب فارم و درجہ سال سا کیا کا ہے تیسرا درجہ اور ان کے کانوں پر آنکھوں پر بھی بہت بڑا پردہ ہوا پڑا ہوا ہے نیچے لکھا ہے سعید و یہ تو ہے حضرت لا جو منون جو تھا اس کی علت ہے آگے والا ہوں کے نیچے لکھا ہے سمرے اخرویا سمرے اخرویا اور واقع ان کے عذاب ہے بہت بڑا دو باتیں اب رہ گئی ہیں وہ سمجھ لو بس کریں پہلی بات <clears throat> پہلی بات یہ ہے حضرت کہ قلوب ہم کو جمع لایا گیا ہم کو جمع لایا گیا اور سم اہم کو مفرد لایا گیا ہے سمجھ رہے ہو قلوب کو ابسار کو جمع لایا گیا اور سما کو مفرد لایا گیا اس کی کیا وجہ ہے ایک جواب تو بعض علماء نے دیا ہے کہ سما مزدار ہے سما کیا ہے سم ان کیا ہے مزدر ہے اور مزدر جو ہے وہ لا جو ضب ہو بلا جو انف ہو بلا جو واحد ہو بلا جو سننا بلا جو جمع ہو مزدر جو ہے وہ نہ تسنی آتا ہے نہ جمع آتا ہے نہ واحد آتا ہے نہ مذکر نہ مونت مزدر اسی حال کے اندر وہ تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے سمجھ رہے ہو اس لیے اس کو جمع لے آنے کی ضرورت ہے وہ اسما ہے قلب بھی ہے اور بسر بھی ہے لیکن یہ سما مزدار ہے ان کو اس لیے جمع لایا ہے اس کو اس لیے مفرد لایا ہے سمجھ بات جی۔ اور جواب ہے جو بڑا عجیب جواب ہے سمجھ لو مجھ سے دیکھ لو بات جواب سے پہلے ایک تمہید عرض کروں تمہید یہ ہے کہ قانون کے ذریعے انسان صرف ایک چیز کا ادراک کرتا ہے صرف ہاں، وہ کون سی چیز ہے وہ سوت اور آواز ہے چاہے کان کے ذریعے آواز سنی جاتی ہے نا جی کان کے ذریعے اور کوئی کام نہیں کیا جاتا ایک نو ہے اس کا کانوں کا مدرک جو ہے وہ ایک نو ہے یعنی فوت جتنی آوازیں ہیں خواہ گندے ہیں برے ہیں زور کے ہیں ایسا کے ہیں بہرحال کان کے ذریعے ایک ہی چیز کا ادراک ہوتا ہے فقط اور وہ کیا ہے سوت اور آواز بے خلاف حضرت قلب کا اور بسر کا کہ آنکھ جو ہے آنکھ ہر چیز کو دیکھتی ہے ایسا ہے نہیں ہے آنکھ انسانوں کو بھی دیکھتی ہے نہیں دیکھتی آنکھ درخت کو دیکھتی ہے حالانکہ جنس مختلف ہے آنکھ مکان کو بھی دیکھ رہی ہے آنکھ جانوروں کو بھی دیکھ رہی ہے آسمان و زمین کو بھی دیکھ رہی ہے آنکھ کی مدرکات جو ہے وہ مختلف الانواع چاہیں سمجھ لو بات آنکھ کی مدرکات چاہیں چاہے الانواع اور متعدد الانواع ہیں کہ آنکھ کے مدرکات کئی انواع ہیں کئی اقسام ہیں اور اسی طرح حضرت دل جو ہے دل جو سوچ وچار کرتا ہے خیال کرتا ہے تو یہ بھی سارے جہان کا خیال کرتا نہیں کرتا موجودات کیا بلکہ معدومات ایسا ہے نہیں ہے افماعت کا دیا قاضبہ ہے نہیں ہے اس کا تصور کر سکتا ہے دل و دماغ نہیں کر سکتا تو موجودات معدومات سمجھا حیوانات جمادات نباتات عقول افلاق عناصر جواہر آراز دل کے مدرکات جو ہیں وہ بھی مختلف الانواع ہیں اور آنکھ کے مدرکات بھی چاہیں مختلف الانواع ہیں بے خلاف کان کا تو اس کے ذریعے فقط ایک ہی چیز کا ادراک ہوتا ہے آواز سمجھیے بات اب جواب ہے جواب یہ ہے کہ چونکہ قلب اور بسر ان دو چیزوں کے مدرکات بہت تھے بہت کمانا بہت بہت انواع تھے اس لیے ان کو جمع لایا ہے کیا لایا ہے اللہ پاک نے ان کو جمع لایا یہ اشارہ ہے اسی بات کی طرف کہ ان کے مدراکات بہت ہیں اور سما کا مدرک فقط ایک ہی چیز تھی یعنی سوت اس لیے اس کو مفرد لایا گیا اشارہ کرنے کے لیے کہ اس کا مدرک ایک ہے سمجھے یہ بات ایک اور فائدہ بھی سو اور فائدہ یہ ہے کہ قلوب و سما کو ختم کے نیچے داخل سمجھ کس کے نیچے خاتم اللہ اعلیٰ کلو مہم والا اور ابسار کو غشاوا کے نیچے داخل کیا والا ابسار اہم دلوں پر کانوں پر مہر ہے آنکھوں پر پردہ ہے اس کی کیا وجہ کہ دلوں کو اور کانوں کو داخل کیا کس کے نیچے ختم کے نیچے اور ابسار کو داخل کیا اس سے سمجھنے سے پہلے دو تمہیدیں عرض کرنی ہیں پہلی تمہید پہلی تمہید یہ ہے کہ خاتم اور مہر جباریت جب لگتی ہے نا تو دل کو گھیر لیتی ہے کیا کرتی ہے یاد ہے حامی مومن کرو یتنا اللہ علا کل قلب متکبر وہاں بتایا تھا کل مجموعی ہے افرادی نہیں ہے سمجھایا ہوں کے بعد خاتم اور مہر جباریت جو لگتی ہے وہ محیط من کل جانبن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے محیط میں کل جانے اور رشاوا اور پردہ جو ہوتا ہے پردہ صرف آنکھوں کی جانب اور اگلی جانب سے ہوتا ہے جس جانب آنکھ ہے اسی جانب کیا ہے رشاوا اور پردہ ہے پھر عرض کر رہا ہوں ختم جو ہے وہ محیط من کل جانب اور رشاوا جو ہے وہ فقط اگلی جانب سے ہوتا ہے آنکھوں کی جانب جس جانب آنکھ ہے اسی جانب پردہ ہے کچھ سمجھ آیا ہے اور تمہیں دوسری زمین درد کر رہا ہوں کہ دل اور کان ان کا ادراک من کل جانے بن ہے چاہے ایک آدمی میرے پیچھے آ کر بولے گا تو میں سنوں گا دائیں آ کر بولے گا تو سنوں گا بائیں آ کر بولے گا سنوں گا آگے آ کر بولے گا سنوں گا اوپر کھڑا ہو کر بولے گا سنوں گا نیچے کھڑا ہو کر بولے گا سنوں گا ایسا ہی نہیں ہے کان کا ادراک من کل جہتن اور من کل جانب ہے جس طرف سے بھی آواز آئے کان اس کا ادراک کرتا ہے اور اسی طرح ہے دل کہ دل کا ادراک کسی مخصوص جانب کے ساتھ مختص نہیں ہے اس جانب اس جانب اس جانب ہر تہار اطراف کی اشیاء کا وہ ادراک کیا کرتا ہے بے خلاف آنکھ کا کہ آنکھ کا ادراک جانب واحد سے ہے جس طرف آنکھ ہے اسی طرف اس کا ادراک ہے یا تم پیچھے سے بھی دیکھتے ہو ہاں؟ ہاں؟ آنکھ کا ادراک جو ہے وہ صرف اگلی جانب سے ہے جس طرف آنکھ ہے بس اسی طرف ادراک ہے بے خلاف ہے کان کا اور دل کا کہ ان کا ادراک ملک لے جانے بن ہے ہر طرف سے ہے سمجھ بات اب جواب ارد کر رہا ہوں جواب سنو جواب یہ ہے کہ چونکہ قلب اور سما کالب اور ان دو کا ادراک من کلے جانے تھا اس لیے ان کے مناسب بھی ختم ہے جو محیط من کلے جانے ہے تو سمجھ آیا ہے قلب اور سما کا ادراک چونکہ من کلے جانے ہے اس لیے اس کے مناسب بھی ختم ہے جو محیط من اور آنکھوں کا ادراک چونکہ فقط اگلی جانب سے ہوتا ہے اس لیے اس کے مناسب غشاوا ہے جو فقط اگلی جانب سے ہوتا ہے سمجھ آیا ایک دفعہ پھر سن لو کہ قلب اور سما ان کا ادراک چونکہ من کل جانب ہے اس لیے ان کے مناسب ختم ہے جو محیط من کل جانے ہے اور آنکھوں کا ادراک چونکہ فقط اگلی جانب سے ہے اس لیے اس کے مناسب غشاوا ہے جس کا احاطہ صرف جو کہ صرف اگلی جانب سے ہوا کرتا ہے اس لیے سما اور قلب کو لایا ختم کے نیچے اور

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سورة ساتحة جنزل سورہ فاتحہ میں جن تین فریقوں کا ذکر تھا پہلا فریق ایمان والے دوسرا فریق کفار اور تیسرا فریق منافقین مومنین متقین کا ذکر بھی ہو گیا اس کے بعد کفار کا ذکر بھی ہو گیا اب تیسرا نمبر ہے منافقین کا کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے من الناس کے نچل کا بیان صفات فریق کا اضالہ شب و خالص تیسرے شبوں کا اضالہ ہے شبہ یہ ہوتا ہے کہ تم نے کہا کہ کافروں کو اس لیے فائدہ نہیں ہوا کہ وہ ضدی تھے عنادی تھے اس لیے ان کو فائدہ نہیں ہوا حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سنتے ہیں رات دن پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں چندے دیتے ہیں آواز نہیں آ رہی تو وہ اٹھ رہے ہیں حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں رات دن بیٹھتے اٹھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ جماعت کون سی ہے منافقین کون سی تو اگر پرانے پاک مؤثر کتاب ہوتی تو ان پر اثر کرتی ان پر اثر نہیں ہوا معلوم ہوا یہ کتاب کتاب جو ہے یہ مؤثر نہیں ہے اللہ صاحب نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے تو یہ بیٹھتے بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کی مثال ہے نالائق شاگرد کی جس طرح ایک لائق شاگرد آتا ہے استاد کے پاس وہ استفادہ کر کے جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک نالائق شاگرد ہوتا ہے جو آتا ضرور ہے پڑھتا بھی ضرور ہے استاد کے پاس رہتا بھی ضرور ہے لیکن فائدہ حاصل نہیں کرتا خالی چلا جاتا ہے ان کی مثال بھی نالائق شاگرد کی ہے اس لیے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ تو شبوں کا اجالا آتا رہے گا لمبی بات ہے میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ کفار سے زیادہ خطرناک جماعت جو ہے وہ منافقین کی ہے ان کی جماعت ہے بلکہ مفسرین کرام نے ان کا نام رکھا ہے اخبس القفار کیا نام رکھا ہے مناسب جو ہیں یہ اخبس القفار ہیں سب سے زیادہ گندے کافر ہیں تو کافر جو ہیں وہ تو اندر سے بھی کافر اوپر سے بھی کافر مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں نہ ان کے قریب جاتے نہ ان سے باتیں کرتے نہ انہیں حال حوال دیتے نہ مشورہ کرتے لیکن ان کو تو مسلمان سمجھتے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں اپنے سمجھ کر ان سے مشورے بھی کرتے ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ان کو حال حوال بھی دیتے تو یہ ظالم لوگ جو ہے یہ پھر کفار کو بتا دیتے یہودیوں کو بتا دیتے سارا کچھ تو ابو جہل کی تلوار نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا ابو اپنے جتنا عبداللہ ابن ابئی کے نصاف نے نقصان دیا ہے مناسب جو ہے کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک تھے اس لیے اللہ نے ان کے حالات کے اندر جو ہے وہ ذرا لمبائی کی ہے کہ ان کو پورے حالات ذکر فرمائے ہیں ان کے حالات ان کے عقائد ان کے خیالات ان کا اپنا اقرار نقل کیا ہے تاکہ مسلمان ان سے بچ کر رہے ہیں بات بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا الآخر اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پاک پر یقول و لکھا زبان سے کہتے ہیں زبان سے ایمان لائے ہم اللہ پاک پر نیچے لکھا ہے دعوی اصل اول یعنی علم توحید پیچھے عرض کرائے ہوں بار بار کے عقائد کے دو حصے ابھی بھی آتی ہے بات عقائد کے دو حصے ہیں ایک حصہ اس جہان کے متعلق ہے جسے مبدا کہا جاتا ہے ایک حصہ اگلے جہان کے متعلق ہے اس جہان سے متعلق اللہ کو ماننا اس کی کتابوں کو صفات کو رسولوں کو الہ کرے اگلے جہان کے متعلق دوبارہ زندہ ہونا میدان معاشر حساب و کتاب میزان اعمال اس کے بعد جنت اور جہنم علا کرے تو یہ اصل اول ہے یعنی علم یعنی علم توحید اور وہ جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پاک پر بل جو اصل خانی یعنی علم اور پچھلے دن پر بما ہوں بے مومنین حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے اب حضرت دو باتیں سمجھنی ہیں بڑی اہم پہلی بات تو یہ سمجھو کہ الوم آخر سے کیا مراد ہے الوم آخر سے مراد تو حضرت واضح ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے جو ہے اس سے مراد کیا ہے ال الاخر سے مراد مول دوبارہ زندہ ہونا کہ جب دوسری دفعہ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکا دیں گے اور سارے انسان زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا ال الاخر سے مراد وہی ہے بات نہیں ہے اب اس پر زبردست اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ یوم آخر سے مراد تو سمجھو بات یوم آخر سے مراد اگر لیا جائے وہی دن وہ دوبارہ زندہ ہونے والا تو اس کو یوم کہنا غلط ہے یوم آخر کہنا چاہے کیوں اس لیے کہ یوم تو ہوتا ہے دن تو ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوگے او غروب تک اور اس دن تو نہ سورج ہوگا نہ طلوع ہوگا نہ غروب ہوگا اس کو یوم کہا گیا ہے تو سمجھ آیا ہے اس کو یوم کیوں کہا گیا وہ تو دن نہیں ہے کیونکہ یوم تو ہوتا ہے طلوع اور غروب کے ذریعے اور اس دن تو نہ سورج ہوگا اور نہ سورج کا طلوع ہوگا نہ سورج کا غروب ہوگا نہ دیوال ہوگا تو اس صورت کے اندر پھر اس کو کیسے یوم آخر کہا گیا ہے کوئی سمجھ آیا ہے <clears throat> بالفاظ دیگر یوں کہہ لو کہ یوم آخر سے مراد اگر ہے دوبارہ زندہ ہونے والا دن اگر کیا مراد ہے تو وہ صحیح ہے مراد صحیح ہے لیکن اس کو یوم ال آخر کا نام دینا غلط ہے اس لیے کہ وہ دنیا کا آخری دن نہیں ہوگا وہ دنیا کا دنیا کا آخری دن تو جناب وہ ہوگا جس دن دنیا فنا ہوگی کیا سمجھ رہے ہو دنیا کا آخری دن وہ ہوگا جس دن دنیا اور دوبارہ جب زندہ ہوں گے وہ تو دنیا کا آخری دن نہیں ہوگا اس کو اللہ نے یوم آخر کیوں فرمایا ہے کچھ سمجھ آیا ہے اور اگر یوم آخر سے مراد لے لو تم دنیا کا آخری دن تو پھر یوم آخر اس کا نام تو درست ہے لیکن وہ مراد درست نہیں ہے کیونکہ یہاں مراد فنا والا دن نہیں ہے یہاں مراد دوبارہ زندہ ہونے والا دن ہے تو سمجھ آیا ہے ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں خائل کہتا ہے یوم آخر سے کیا مراد ہے اگر کہو یوم آخر سے مراد ہے دوبارہ زندہ ہونے والا دن تو مراد تو بالکل صحیح ہے کیونکہ وہی یہاں مراد ہے معاذ والا دن وہی ہے لیکن اس کو یوم آخر کیوں کہا گیا یہ تو غلط ہے اس کا نام یوم آخر کیونکہ وہ دنیا کا آخری دن نہیں ہے اور اگر اس سے مراد لیا جائے دنیا کا آخری دن جس دن دنیا فنا ہوگی تو یوم آخر اس کا نام درست ہے کیونکہ وہ آخری دن ہے لیکن مراد غلط ہے کیونکہ یوم آخر یہاں مراد نہیں ہے مراد تو ہے دوبارہ زندہ ہونے والا دن کچھ سمجھ آیا سوال اب اس کے جواب سے پہلے میں تمہید عرض کرتا ہوں پہلی تمہید حضرت آپ نے پڑھا ہے نور الانوار میں بھی اور قرآن پاک کے اندر جہاں قوم آج کا ذکر آیا فی یوم نہ مستمر کل کے سبق میں سورہ قمر میں آیا وہاں میں نے بتایا تھا کہ یوم کا من وقت بھی ہوتا ہے یوم کا من جس طرح یوم کا من دن ہوتا ہے اس طرح یوم کا معنی کیا ہوتا ہے فی یوم ناصر مستمر میں نے سمجھایا تھا کہ اگر یوم کا معنی دن کیا جائے تو غلط بنتا ہے کیونکہ وہ تو آٹھ دن پورا ان پر عذاب آیا تھا اس لیے یوم بے معنی وقت ہے تو خلاصہ یہ کہ یوم بے معنی وقت بھی عرب کے اندر آیا کرتا ہے پرانے پاک میں بھی آیا ہے ایک تمیز ختم اور تمیز شروع کر رہا ہوں وقت دو قسم ہے سمجھو بڑی قیمتی بات ہے وقت کتنی قسم ہے ایک ہے وقت محدود اور ایک ہے وقت لامحدود وقت محدود اور وقت وقت محدود مانا معین وقت ہے جس کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے اور وقت لامحدود کا مانا وہ وقت جس کی نہ ابتدا ہے نہ چلو ابتدا ہے لیکن انتہا تو نہیں ہے مالا جتنا ختم ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں لامحدود اور لامتنعی وقت کتنی قسم ہے وقت محدود اور وقت اب وقت محدود بھی دو ہیں اور وقت لامحدود بھی دو ہیں سمجھو بات وقت محدود کتنی ہے اور وقت لامحدود کتنی ہے دو سمجھا رہا ہوں میں پہلا وقت محدود جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے او جب دنیا فنا ہوگی دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے افنا اور فنا ہونے تک یہ وقت کیا ہے محدود ہے اگرچہ ہے طویل لمبا ہے لیکن ہے پھر بھی کیا محدود ہے کیونکہ اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک دوسرا وقت محدود کون سا ہے دوبارہ جب انسان زندہ ہوں گے اس وقت سے لے کر داخلہ جنت و نار تک یہ وقت بھی محدود ہوگا یہ وقت بھی کیا ہوگا کیونکہ اس کی ایک ابتدا ہے احیاء ثانی اور ایک اس کی انتہا ہے یعنی داخلہ جنت و نار یہ وقت جو ہے یہ بھی کیا ہے محدود ہے وقت محدود کتنی ہے دو پہلا وقت محدود ہے دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے آخر تک فنا ہونے تک یہ وقت وہ طویل ہے لیکن ہے محدود دوسرا ہے دنیا کے دوبارہ زندہ ہونے سے لے کر داخلہ جنت و نار تک یہ وقت بھی چاہے محدود ہے اس کے لیے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے اور وقت لامحدود بھی دو ہے کتنی ہے ایک داخلہ جنت اور نار سے لے کر علامہ علا علامہ کیونکہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے جہنمی جہنم میں تو اللہ اعلان کروا دیں گے خلو دل موت بس آج کے بعد ہمیشہ رہنا ہے کوئی موت نہیں آئے گی کوئی فنا نہیں ہوگی تو ایک وقت لامحدود تو وہ ہے داخل جنت اور نار سے لے کر او علامہ علامہ لا یتنا ہے سمجھا ختم ہی نہ ہوگئے دوسرا وقت محدود دنیا کے دوبارہ پیدا ہونے وہ وقت محدود کو ادھر ملا رہا ہوا دنیا کے دوبارہ پیدا ہونے یعنی انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے لے کر او الا مالا یا سمجھ رہے وہ محدود کو میں ادھر لے رہا ہوں اب غیر محدود کے اندر شامل کر رہا ہوں دنیا کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد حشر بھی میزان بھی داخلہ جنت و نار بھی وہ سارا ایک ہے الا مالا یتنا سمجھ رہے ہو غیر محدود وقت دوسرا کون سا ہے دوبارہ زندہ ہونے سے لے کر علامہ یتنا کچھ سمجھ آیا ہے وقت محدود کتنی ہے اور وقت لا محدود کتنی ہے دو اب جواب دے رہا ہوں جواب یہ ہے کہ ال یوم سے مراد دن نہیں بلکہ وقت دن نہیں بلکہ وقت ہے اور وقت میں پھر دو احتمال مفسرین کرام نے لیے ہیں ایک احتمال ہے کہ اس سے مراد وقت لا محدود وقت دوبارہ زندہ ہونے سے لے کر علامہ لا یتنا علامہ او میدان معاشر میزان حساب و کتاب وغیرہ وغیرہ داخلہ جنت و نار علامہ لا لایتن وقت دن سے مراد وہ وقت ہے اور وقت کون سا لامحدود دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یہ مراد ہے بھائی اس کو آخر کیوں کہا گیا آخر اس لیے کہا گیا لیتا اخور ہی انل اوقات محدودہ سے لیتا اخور ہی سمجھو سمجھو بات لیتا ہی انل اوقات المحدودہ سے کیونکہ وہ اوقات محدودہ سے مؤخر اور ان کے بعد آیا ہے سارے اوقات محدودہ ختم ہو گئے اب وقت لامحدود شروع ہو گیا اس لیے اس کو کہا گیا الآخر کچھ سمجھ آیا ہے الوم سے مراد کیا ہے وقت ہے اور وقت بھی کون سا ہے لامحدود یعنی دوبارہ زندہ ہونے سے لے کر لامہ لایا سارا وقت مراد ہے اسی میں اختلاف ہے مشرف کہتے تھے دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے اور اللہ نے فرمایا یوم آخر ہے باقی آخر کیوں کہا گیا لے اخور ہی انل اوقاتل محدود ہے کیونکہ وہ تمام اوقات محدودہ سے مؤخر ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنی اوقات ہیں سارے محدودہ وہ ختم ہو گئے اب وقت لا محدود شروع ہو چکا ہے سمجھیے بات دوسرا قول دوسرا قول یہ کہ یوم معنی وقت ہے اور وقت سے مراد دوسرا وقت محدود ہے وقت سے مراد تو دوبارہ زندہ ہونے سے لے کر داخلہ جنت و نار تک یہ محدود وقت مراد ہے اور اس کو آخر کیوں کہا گیا لن آخر الاوقات المحدودہ لے آخر الاوقات المحدودہ چونکہ وہ اوقات محدودہ کا آخری وقت ہے اس کے بعد اوقات محدودہ نہیں بلکہ لامحدود وقت شروع ہو جائے گا وہ داخلہ جنت و نار کے بعد علامہ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے آخر تو سمجھ آیا ہے دوسرا قول کیا ہے کہ یوم بے مانا یوم بے مانا چوپ ہے یوم بے مانا وقت اور وقت سے مراد دوسرا وقت ہی آخر سے مراد دوسرا وقت متناہی کون سا دوبارہ زندہ ہونے سے لے کر داخلہ جنت و نار تک یہ وقت محدود مراد ہے اور اس کو آخر کیوں کہا گیا لے آخر الاوقات محدودہ کیونکہ یہ اوقات محدودہ کا آخری وقت ہے اس کے بعد وقت لامحدود شروع ہو جاتا ہے بات سمجھ لیجیے بل یوم آخر اور ساتھ وقت پچھلے کے اور ساتھ وقت پچھلے کے پچھلے وقت کے ساتھ بھی ہمارا چاہے ایمان ہے سمجھا نا سر اچھا یہ بات ختم ہو گئی اب میں اور بات شروع کر رہا ہوں اہم سوال ہے دوسرا بھی سوال یہ ہے کہ ایمانیات تو بہت سارے ہیں ایمانیات جن پر انسان کو ایمان لانا ضروری ہے اللہ پر ایمان لانا اس کی صفات پر اس کی کتب پر اس کے رسولوں پر تقدیر پر سمجھ رہے ہو پچھلے دن پر میزان پر حساب و کتاب پر جنت پر نار پر ساری چیزوں کا ایمان ضروری ہے لیکن انہوں نے سب دین کو تسلیم نہ کرے تو سمجھ آئے سوال سوال یہ ہے کہ ایمانیات یعنی وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ بہت ہے وہ کیا ہے بھئی ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے پچھلے دن کو بھی مانتا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا مومن ہوگا ایک آدمی ان دو چیزوں کو مانتا ہے لیکن رسالت کو نہیں مانتا وہ مومن ہو سکتا ہے تقدیر کو نہیں مانتا تو سمجھ رہے ہو جواب اس کے دو ہیں کتنی جواب ہے پہلا جواب یہ ہے ذکر شہ بے ذکر طرف ہے کہ قبیلے سے ذکر الشے یہ لفظ یاد کرو پھر میں تفصیل عرض کرتا ہوں ذکر الشے بے ذکر شے ہے ایک چیز کو جو ذکر کیا جاتا ہے بعد اوقات ساری چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے بعد اوقات کسی چیز کی ابتدا اور انتہا کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو ساری چیز اندر آ جاتی ہے تو سمجھ رہے ہو ایک چیز لمبی ہوتی ہے تو اس کی دو طرفوں کو ذکر کر دیا جاتا ہے ابتدا کو اور تو وہ ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہے اب مثال کے طور پر تم نے یہاں سے زمین کا کتا خرید کیا تو تم کہہ دو گے وہاں سے لے کر وہاں تک خرید کیا یہی ہے نا یا یوں گے یہ بھی خرید کیا یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی اس طرح تو نہیں کہو کہو گے گے وہاں سے لے کر تو دو طرفوں کا جب ذکر آئے گا تو ساری چیزوں کے اندر آ گئی ہے اب ایمانیات جتنی ہیں ان ساروں کی دو طرفیں ہیں کتنی طرفیں ہیں ایک طرف ہے ایمان باللہ اور ایک طرف ہے ایمان بل یومل کیوں اس لیے کہ ابھی پیچھے ابھی بھی عرض کرایا ہوں ہماری ایمانیات کے دو حصے ہیں تفصیل عرض کرا ایمانیات کے کتنی حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو مبدے کے متعلق ہے جہان کے متعلق ہے ایک حصہ وہ ہے جو معاد اور آخرت کے متعلق ہے ایک جہان کے متعلق جو حصہ ہے عقائد کا اس کی پہلی طرف ہے آمن تو بلّا ہے آمن تو پہلی چیز آمن تو بلا ہے پہلا حصہ کیا ہے آمن تو بلا ہے اچھا اس کے بعد اگلا جہان آتا ہے جب تو اگلے جہان کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں پچھلا دن ہو گیا حشر و نشر جزا سزا میزان اعمال وہ سمجھ رہے ہو پریشانیاں بداخل جنت منار متعدد چیزیں ہیں لیکن ان کا پہلا حصہ ہے یوم آخر کیا ہے خلاصہ یہ کہ ایمانیات متعلقہ بل کا پہلا حصہ ہے ایمان باللہ اور ایمانیات متعلقہ بل معاذ کا بھی پہلا حصہ ہے ایمان بل جومل آخر تو انہوں نے چیک کیا ہے انہوں نے دو طرفوں کو ذکر کر دیا ہے کیا کیا ہے ایک طرف جو اس جہان کے متعلق ہے ایک طرف جو اگلے جہان کے متعلق ہے تو دو طرفوں کو ذکر کر دیا گویا جمی ایمانیات کو ذکر کر دیا تو سمجھ آیا ہے ذکر شہ بے ذکر ہے کسی چیز کی دو طرفوں کو ذکر کر دو تو ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہے ایک جواب دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ یہ ہے اب قبیل ذکر شہ بے ذکر اہم میں اجزا ذکر شہ بے ذکر ایمانیات جو ہیں وہ ساری اہم ہیں لیکن دو ان میں سے بہت زیادہ اہم ہیں وہ ایمان باللہ اور ایمان بل جو مل کیونکہ ایمان باللہ کے اندر باقی چیزیں آ گئی اللہ کی صفات اللہ کی کتب اللہ کے رسول اللہ کی تقدیر تو اللہ نے کیے ہیں نا سارے کام یہ اللہ پاک کی چیزیں اللہ کی صفتیں اللہ کی تقدیر اللہ کی کتابیں اللہ کے رسول تو یہ ساروں میں سے اہم کیا ہے ایمان بلّہ اور اگلا حصہ جو ہے وہ الوم آخر اہم ہے باقی چیزیں ساری الوم آخر کے اندر آ جاتی ہیں تو ذکر شہ بے ذکر اہم اجزاء ہی ایمانیات تو بہت ہے لیکن اس کی اہم اجزاء دو ہیں ایک ایمان باللہ ایک ایمان بل یوم آخر تو اہم اجزاء کو انہوں نے ذکر کر دیا ہے کرو مانو زمین پولو اور بعض لوگوں سے وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں یا پور ہے زبان سے ہے ایمان لائے ہم اللہ پاک پر وہ بل یوم آخر اور پچھلے دن پر بما ہم بے منین تردید ربانی طریقہ ہے اللہ نے تردید کر دی فرمایا نہیں ہے وہ بالکل ایمان لانے والے وہ نہیں ہے ایمان لانے والے یہ جھوٹ بولتے ہیں حضرت ما ہم بے مومنین کا با جو ہے نا با یہ بات تاکید نفی کے لیے آیا ہے کس کے لیے آیا ہے ایک ہے ما زید القاعمن اور ایک ہے ما زید بے قائم یہ با ہوتا ہے ماں کی تاکید کرنے کے لیے نفی کی تاکید کے لیے یہاں مانا یہ نہیں کرو کہ نہیں ہے وہ ایمان والے بلکہ مانا کرنا نہیں ہے وہ بالکل ایمان لانے والے سمجھے تاکہ مبالغہ ہو جائے یو خاد اللہ ولدین غرض یقولو کیا لکھا ہے یہ شبھوں کا جواب ہے شبو یہ ہوتا ہے کہ بندے رب کے وہ کہتے ہیں آ منا آمنا آمنا تم کہتے ہو ماں ہوں بے مومنین وہ مومن نہیں ہے نہیں وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہتے ہیں آ منا آمنا ہم نے ایمان لایا اور تم کہتے ہو ماں ہوں بے مومنین وہ مومن نہیں ہے کس طرح تم تردید کر رہے ہو آخر پھر ان کی غرض کیا ہے آ منا کیوں کہتے ہیں جب وہ مومن نہیں ہے اللہ نے فرما عام اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یوخا خا اللہ دھوکھا دینا چاہتے ہیں کیا مقصد ہے ان کا دھوکھا دینا مقصود ہے اس لیے عام کہتے ہیں یوخا دے اون اللہ دھوکھا دیتے ہیں دغا بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا مومنین کے ساتھ دو باتیں سمجھنی ہیں یہاں طرف دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ یوخا دا مسالے کا باب ہے کس کا باب ہے مفالے کا اس کا مطلب زہری یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ دھوکھا کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ دھوکھا کرتا ہے یہی مطلب ہوگا نا ایک دوسرے کے ساتھ دھوکھا کرتے ہیں حالانکہ خدا کرنا جو ہے جو کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے جو اللہ کی طرف منسوخ کیا جائے کہ اللہ بھی دھوکھا کرتا ہے سمجھ رہے ہو دھوکھا کرنا جو ہے یہ کوئی اچھی صفات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف منسوخ کیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ ان کے ساتھ دھوکھا کرتا ہے پھر یہ کیوں لایا گیا جواب اس کا یہ ہے کہ جو یوخاد اون جو ہے یہ بے معنی مجرد یکدا اون ہے یوخاد اون مزید بے معنی مجرد یکدا اون ہے سمجھا دھوکھا کرتے ہیں بھائی پھر مزید کیوں لایا گیا مزید لایا گیا مبالغہ کرنے کے لیے اس لیے مبالغہ پیدا کرنے کے لیے باب مفال لایا گیا ہے ورنہ مقصود جو ہے وہ یکداؤن ہے آپ نے پڑھا ہوا زیادت زیادت المانہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت دھوکھا کرتے ہیں اس لیے یہ خواجہ کہا گیا ہے دوسری بات اللہ فرماتے ہیں خدا کے ساتھ دھوکھا کرتے ہیں کس کے ساتھ عجیب بات ہے دھوکا تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو جانتا نہ ہو جو لا علم کے ساتھ دھوکھا کیا جاتا ہے جی مثلاً کوئی چیز آپ خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں اگر آپ کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہے مکمل معلومات ہیں تو دکاندار آپ کو دھوکا نہیں دے سکے گا اور اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو دکاندار دھوکھا دے گا قدرتی قانون ہے کہ علم نہ ہو تو دھوکا ہوتا ہے جس کے پاس علم ہے اس کے ساتھ کبھی دھوکھا تو اللہ تو عالم و شہاد آئے اللہ کے ساتھ کس طرح دھوکہ کرتے ہیں اور بال دیگر یوں کہو سمجھو بات کہ دھوکھا کرنا نہ تو فل واقع ہو سکتا ہے اور نہ منافقین کے عقیدے میں ہو سکتا ہے دھوکہ نہ فل واقع ہو سکتا ہے اور نہ واقع عدم بھی اللہ کے ساتھ دھوکھا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے اور جو منافق تھے خود ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ ہم خدا کو دھوکھا نہیں دے سکتے چونکہ اللہ عالم الغیب ہے تو نہ تو ان کے عقیدے میں دھوکھا ہو سکتا ہے نہ واقع ہو سکتا ہے پھر اللہ نے کیوں ان کی طرف منسوخ کر دیا ہے دھوکھا سمجھے بات جواب اس کے دو ہیں کتنے جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ سے پہلے لفظ رسول مقدر ہے جو خاد رسول اللہ جو خاد اونا رسول اللہ ہے اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد اللہ کے رسول کو دیکھا دیتے ہیں سمجھ رہے ہو یہاں مزاف معروف ہے حاشیے پر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جواب اول دیکھو وہ موٹا موٹا جواب اول لکھا ہوا ہے کہاں ہے ہاتھ رکھو نا مجھے بھی پتہ چلے تو تم نے دیکھ لیا ہے مضاف مقدر اے رسول اللہ ہے اد مدارک کرتبی المانی مظہری معالم خازن کبیر ہے آگے ہے فعلم منه ہو ان المفسرین قانون جاتا پونب نفی غیب ہی معلوم ہوا کہ یہ مفسرین کے رام نبی علیہ السلام کی غیب کی نفی کے قائل کہ آپ عالم الغیب بھئی اگر عالم الغیب ہونے کے قائل ہوتے تو حضرت یہاں لفظ رسول مقدر نہ کرتے سمجھ رہے ہو لفظ رسول جو مقدر کیا گیا معلوم ہوا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے اور حضرت کو دھوکہ دیا جاتا ہے ایک جواب تو یہ ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ بلبینہ آ منو جو کھڑا ہے یہ تشریح ہے یہ تفسیر ہے جو خاد اللہ کی اللہ کو دھوکھا دیتے ہیں یعنی ایمان والوں کو یعنی اصل بات کیا ہے آج صبح کرائے حزب اللہ الا کا صحابہ اللہ کی جماعت ہے تو قانون ہے کہ کسی جماعت کو دھوکہ دینا اس کے سالار کو دھوکھا دینا ہے تو صحابہ جب اللہ کی جماعت ہو گئی تو اللہ کی جماعت کو دھوکہ دینا گویا کے خدا کو دھوکہ دینا ہے جواب دومبل کا ہے ولدینہ کے بعد تفصیلیا یعنی مؤمنوں کو باوجہ ایمان دھوکہ دینا گویا اللہ کو خلاصہ یہ کہ کسی جماعت کا دھوکہ اس کے مقتدا کا دھوکہ ہے اب منع کرو یو دون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا بما ہونا نتیجہ خدا لیکن اس دھوکھے کا نتیجہ کیا ہے اور نہیں دھوکھا دیتے مگر اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں میرے طرف دیکھو زبردست اشکال ہے اللہ فرماتے ہیں بما یکخدہ اللہ انفسم اپنے آپ کو دھوکھا دیتے ہیں بھائی اپنے آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے اللہ نے کیوں فرمایا بما پر اللہ مایم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جواب اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دھوکہ تو دیتے ہیں مومنین کو دھوکہ کس کو دیتے ہیں لیکن دھوکے کا نتیجہ اور نقصان خود ان کے خلاف ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو دھوکہ کس کو دیتے ہیں مومنین کو نقصان کس کا ہو رہا ہے ان کا اپنا ہو رہا ہے تو گویا اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں سمجھ ہے بات جس طرح کے مثال مشہور ہے <clears throat> توف بروئے آسمان بر روئے خود توف بروئے آسمان بر روئے خود آسمان کی طرف جو بندہ تھوک جا تو اپنے منہ میں آئے گی یہی بات ہے دھوکھا دیتے ہیں کن کو ایمان والوں کو لیکن اس کا نقصان کن کو ہو رہا ہے خود ان کو ہو رہا ہے تو گویا اپنے ساتھ دکھا کر رہے ہیں بھائی وہ کیا نقصان ہو رہا ہے میری طرف دیکھو دو نقصان ہو رہے ہیں کتنی ایک دنیا میں ایک آخرت میں دنیا میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو بتا دیا کہ ایمان والے ہو خبردار یہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں دشمن ہے یہ منافع ہے یہ بے ایمان ان سے کچھ ہے اوپر سے کچھ ہے جی تو جب ایمان والوں کے سامنے کلی کھل گئی تو رسوائی ہوئی نا ان کی اور آخرت کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آخرت کے اندر جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے کتنے نقصان ہو رہے ہیں دو ایک دنیا کا اور ایک دنیا کا نقصان یہ ہے تو رسوا ہو رہے ہیں اللہ بتا رہا ہے ان کے بارے میں کہ یہ مخلص نہیں بلکہ منافع ہے بھیا ایک آدمی کی تمہارے ساتھ دوستی ہو گہری دوستی آپ اس کی خیر خائی کرو لیکن ایک دن آپ کے سامنے بات کھل جائے کہ یہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے تو کتنی وہ رسوا ہوگا سمجھ رہے ہو نا اور دوسرا نقصان ان کی آخرت کا ہو رہا ہے کہ آخرت میں عذاب دردناک ہے کرو مانا بما یخدا نتیجہ خدا نمبر اول یعنی فضیحت در دنیا بحبت در آخرت اور نہیں دھوکھا دے رہے اللہ انفسم مگر اپنے آپ کو بما یشعرون نتیجہ فانی یعنی یہ فہم صحیح یعنی فہم صحیح میں پر سنجا دبائی وما یش عرون کا کیا مانا ہے بعض علماء نے اس کا معنی کیا ہے وما یا عالمون یہ جانتے نہیں کیا مانا فرمایا ہے لیکن یہ معنی درست نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہے علم اور ایک ہے شعور علم اور ان دو کا فرق ہے علم کا درجہ زیادہ ہے شعور کا درجہ کم ہے علم صفت ہے عقل کی علم کس کی صفت ہے عقل ہے تو علم ہے عقل نہیں تو علم نہیں ہے اور شعور صفت ہے حیات کی شعور کس کی صفت ہے حیات ہے تو شعور ہے حیات نہیں تو شعور بھائی جانور جو ہیں حیوانات حیوانات کو بھی شعور ہے کیا ہے شعور ہے ان کو کہ یہ چیز میری خوراک ہے یہ چیز میری خوراک نہیں ہے یہ میرا دشمن ہے یہ میرا دوست ہے حیوانات کو بھی شعور ہے نفے اور نقصان کا لیکن حیوانات کو علم نہیں ہے کیونکہ علم کا درجہ زیادہ ہے علم ہوتا ہے عقل کے ساتھ حیوانات کو عقل نہیں اس لیے علم نہیں ہے البتہ حیوانات کے اندر حیات ہے اس لیے ان کے پاس شعور ہے تو علم کا درجہ زیادہ ہے شعور کا درجہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا بما یا عالم وہ جانتے نہیں اللہ فرماتے نفاق کر کر کے کر کر کے ان کی عقل بھی ختم ہو گئی اب جانوروں سے بھی گر گئے جانوروں کو شعور ہوتا ہے ان کو شعور ہی نہیں ہے سمجھ آیا جانوروں کو شعور ہوتا ہے اور ان کو ہاں علم کی نفی نہیں ہے شعور کی نفی ہے کرو مانا بما یا شعور ہونا اور نہیں شعور رکھتے نہیں محسوس کرتے ان کو احساس بھی نہیں آئے شعور بھی نہیں آئے ٹھیک الم ہمارا گن یہ علت لکھا ہے یعنی جی یہ محبت مطلب کی علت ہے بما یہ شعرون نہیں شعور رکھتے کیوں اس لیے کہ بیمار ہیں کیا ہے پہلے ستری مانا کر لو بیچ ان کے دلوں کے بیماری ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے پر زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے ادر ہوئے بیماری سے میری طرف مرتر میں سمجھا دوں بات بیماری کس کو کہتے ہیں مرض کس کو کہتے ہیں مرض کہتے ہیں خروج اور بیدانے آنے لگے ہے خروج اور بیدانے بدن کا یا بدن کے کسی حصے کا اے سے نکل جانا یہ بیماری ہے بدن یا بدن کے کسی حصے کا اے سے نکل جانا اس کا نام کیا ہے بیماری ہے پھر مرض دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ہے مرد حقیقی اور ایک ہے مرد مجازی مرد حقیقی جس کو کہتے ہیں کہ انسان کا بدن بیمار ہوگئے اللہ محفوظ رکھے سب کو بدن کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے بدنی بیماری کو کیا کہتے ہیں مرد کیا کہتے ہیں مرد حقیقی اور مرد مجازی مرد مجازی یہ ہے کہ انسان کا دل بیمار ہوئے کیا بیمار ہوئے دل کے اندر حسد ہوئے بوند ہوئے تکبر ہوئے نہ شکری یہ بیماریاں اخلاق سیاح انسان کے دل میں کفر پایا جائے شرک پایا جائے اخلاق سیاح یہ دل کی بیماری ہے یہ مرض مجازی ہے کیا ہے مرض کتنی قسم ہو گیا اب یہاں کون سا مرض مجھے مراد ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مرض حقیقی اور مجازی دونوں مراد ہیں مرد حقیقی اور مجازی دونوں مراد ہیں کس طرح اس میں بعد اول تو ان کے دل میں مرد مجازی یعنی حسد پیدا ہوا حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کرام اور قرآن کے ساتھ حسد پیدا ہوا حسد کرتے کرتے نبی علیہ السلام کی دن بدن ترقی ہو رہی ہے مریض بڑھ رہے ہیں شدید بڑھ رہے ہیں علاقہ اسلام کا بڑھ رہا ہے تو دن بدن ان کے حسد میں کیا ہوتا گیا اضافہ ہوتا گیا ہوتے ہوتے ہوتے حتا کہ خود بدن کا مرد لاحق ہو کیا لاحق ہو گیا وہ مرد حقیقی لاحق ہو گیا پہلے تو کیا لاحق ہوا مرد مجازی مرد مجازی لاحق ہوا جب تو ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے کیا بن گیا مرد حقیقی بن گیا کہ بدن بھی بیمار ہو خلاصہ یہ کہ ان کو دونوں بیماریاں تھیں مرد مجازی بھی اور مرد حقیقی بھی اور یہاں بھی دونوں مراد ہیں لیکن تمام محققین علماء اس طرف ہیں کہ یہاں فقط مرد مجادی مراد ہے کیا مراد ہے فقط مرد مجادی حسد بغض مراد ہے کہ ان کو حضرت کے ساتھ قرآن کے ساتھ توحید کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے حسد اور بغض ہے اللہ نے ان کی بیماری کو پھر بڑھا دیا کہ جون اسلام کی ترقی ہوتی گئی منافقین کا مرض بڑھتا چلا گیا ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ سزاد آزاد دنیا بھی ہے بس بڑھایا ان کو اللہ نے ادرو بیماری کے ان کی بیماری میں اضافہ ہو گیا حضرت ہاشیہ <clears throat> تمہارے پاس لگا ہے سات نمبر ہاشیہ کہاں ہے ہاتھ رکھو مہربانی کرو بڑے چھوٹے ہاں سات نمبر ول منقول عن ابن عباس و ابن مسعود و مجاہد مجاہد وقت ابن عباس ابن مسعود مجاہد قطع رضی اللہ تعالیٰ اور خیر صالح حمل المرض علی المان المجادی کہ مرد کو مان مجادی پر محمول کیا جائے ول اولا درایتن و روایتن حمل ہو المان المجادی روایتن درایتن ہر لحاظ سے مجادی معنی پر محمول کرنا یہ بہتر ہے اخلاق سے بہرحال یہی منقول ہے اور حضرت فی قلوب ہم مارا گن یہ فی قلوب ہم بھی بتا رہا ہے کہ یہ مرد کون سا ہے کون سا ہے مجازی ہے نا کیونکہ فی قلوب کا ذکر ہے نا دلوں کے اندر بیماری ہے اور مرد مجادی یہی ہوتا ہے کہ دل بیمار ہو گئے والا ہم آزاد اخروی جی اخرویٰ ہے اخروی اور وقت ان کی عذاب ہوگا درد علیم آپ علیم المانا بلام علیم المانا بولام کو میں نے درد دیا ہوا یعنی ایسا عذاب ہے تو اس کو خود کو اپنے آپ سے درد ہو رہا ہے خود کو اپنے آپ سے ہاں حدیث پاک میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ پاک کو شکایت کی کہ یا تم بازی بازا حضرت بازی بازا کہ میرے بعد نے بعد کو کھا لیا یا اللہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کیا کر رہا ہے کھا رہا ہے اور جس طرح ہم کسی کو شکایت کریں کوئی آدمی شکایت کرے کہ میاں مجھے تو فلانی بیماری نے کھا لیا ہے یعنی مجھے بڑی ایزا اور تکلیف ہو رہی ہے جہنم نے اللہ کو شکایت کی کہ باز ہی بازا یا اللہ میرے باز نے میرے باز کو کھا لیا یعنی بہت ایزا پہنچ رہا ہے جہنم کو جہنم سے ایزا ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو عذاب ایسا ہوگا کہ عذاب کو خود درد ہو رہا ہے عذاب سے تو اللہ معاف کرے پھر جو بندے اس کے اندر داخل ہوں گے اور جنات ان کو کتنی تکلیف ہوگی عذاب ان عذاب علیم ان عذاب دردناک ناک قانو کانو بول سباب عذاب لڑکا ہے سبب اس کے جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا دماغ جب تب ان پر سوال ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھائی جھوٹ بولنا نہ تو کفر ہے نہ شرک ہے نہ کفر ہے گناہ کبیرہ ضرور ہے بڑا گناہ ضرور ہے لیکن نہ کفر ہے نہ شرک ہے تو عذاب علیم ان کو کہا جا رہا ہے عذاب علیم ان کا اطلاق تو پرانے پاک کے اندر کفار پر ہوتا ہے پر ہوتا ہے کفار اور مشرقین پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو عذاب اور علی ہو رہا ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب سے جواب یہ ہے کہ یہاں یک زبون سے مراد مطلب جھوٹ نہیں یہاں یک زبون کا من جھوٹ بولتے ہیں دعوی آمنا میں کس میں آمنا کے دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ دل کے اندر ایمان ہے نہیں دل کے اندر کفر ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ عملی جھوٹ بلکہ یہ اعتقادی جھوٹ ہے کیا سمجھ رہے ہو یہ عملی جھوٹ نہیں ہے بلکہ اعتقادی جھوٹ ہے جو عقیدے میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ زبان سے آمناہ کہتے ہیں دل کے اندر کفر موجود ہے یہ نفاق ہے اور کفر ہے اور یہ اعتقادی جھوٹ ہے اس لیے عذاب دردناک ہو رہا ہے بیما کانو یقون یک بے بون نیچے لکھا ہے فی قولہم آمنا سی اول مزار آمنا والے دعوے کے اندر یہ جھوٹ بول رہے ہیں اوپر چل کا ہے جانی یعنی اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں یعنی اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا يشعرون انسان کی اصلاح کے دو شعبے ہیں کتنے شعبے ہیں دو پہلا شعبہ ہے جسے تخلیہ کہا جاتا ہے اور دوسرا شعبہ ہے جسے تحلیہ کہا جاتا ہے تخلیہ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے غلط عقائد کو نکال دیا جائے اور اخلاق رضیلا کو بھی نکال دیا جائے عقائد فاسدہ اور اخلاق رضیلا سے دل کو خالی کر لیا جائے اور عقائد فاسدہ اور اخلاق رضیلا کو انسان کے دل سے نکال دیا جائے اس کا نام کیا ہے تخلیہ دوسرا شعبہ ہے تاخلیہ تاخلیہ یہ ہے کہ پھر انسان کے دل کے اندر صحیح عقائد اور اچھے اخلاق ڈال دیے جائیں عقائد صحیحہ اور اخلاق حسنا اس کے دل کے اندر ڈال دیے جائیں اس کا نام کیا ہے تاخلیہ تخلیہ حضرت مقدم ہے اور تاخلیہ اس سے کیا ہے موخر ہے اصول ہے کہ برتن کو پہلے دھویا اور صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے تو تخلیہ مقدم ہے تاخلیہ کیا ہے موخر ہے ویزا پیل الحم کے نیچے لکھا ہوا ہے تخ لے جا لکھا ہوا ہے اور آگے آ رہا ہے ویزا پیل الحم آ میں نیچے نیچے تمہارے پاس لکھا تو تخلے جا ہے لاز اصل تاہ لے جا ہے تخلیہ نہیں غلط لکھا ہوا ہے تاہ لے جا ہے پہلا تخ لے جا ہے دوسرا لے جا ہے دوسرا میری طرف دیکھو بات سمجھ لو دوسری بات منافقین کے اندر ایک بہت بڑا عیب تھا منافقین میں ایک بہت بڑا عیب تھا وہ عیب کیا تھا عیب تھا اختلاف مع المسلمین والکفار اختلاف مع المسلمین والکفار کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ملے رہتے اور مسلمان بنے رہتے بظاہر اور کفار کے ساتھ بھی ملے رہتے اور اندر اندر سے ان کے ساتھ ہوتے ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ اندر میں کافروں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ملے رہتے ان کے ساتھ بھی ملے رہتے یہ ان کے اندر ایک بہت بڑا فساد تھا منافقین کے اندر اور ان کے اندر بڑی ایک خرابی تھی کہ وہ ملے رہتے تھے دونوں جماعتوں کے ساتھ مسلمین کے ساتھ بھی اور کافرین کے ساتھ بھی اب ان کی اصلاح ہو رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فاسد یہ اپنا صفت فاسدہ جو ہے بس فاسد گندی صفت جو ہے اس کو نکالو اپنے دل سے اپنے دل سے نکالو اختلاط والی صفت کو ختم کرو یہ ملا جلا رہنا جو ہے یہ فساد ہے اور اس فساد کو ختم کرو اس سے خالی ہو جاؤ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کوئی فساد نہیں ہے اب دیکھو زیادہ پیلا کو لکھائے تخ لے جا اور خلاصہ لکھا ہے خلاصہ یہ کہ اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں اپنے عیب کو ان میں یہ عیب تھا اختلاط والا ملا جلا رہنا دونوں جماعتوں کے ساتھ جو ان میں عیب تھا لیکن وہ اپنے اس عیب کو عیب نہیں سمجھتے بلکہ کس طرح وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ایک کمال ہے کہ ہم نے دونوں کو راضی کیا ہوا ہے یہ ہمارا کیا ہے کمال ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی راضی کیا ہوا ہے کافروں کو بھی ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے یہ فساد نہیں بلکہ کمال ہے اور جب کہا جاتا ہے انہیں نہ فساد مچاؤ تم بیچ زمین کے حضرت فساد کو کیا مچاتے تھے کیا وہ لڑتے تھے جھگڑے کرواتے تھے کیا کرتے تھے یاد کر لو فساد ایک ہی ہے اختلاف وال مسلمین کافرین کہ وہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ ملے رہتے تھے یہ ملا رہنا یہ کیا ہے یہ کیا ہے سن رہے ہو یہ سب کے ساتھ ملا رہنا اور جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا سلو کلی کہ ہر ایک کے ساتھ سلو رکھو یہ سلو کلی جو ہے یہ فسادی ہیں یہ مفت ہیں یہ مسلے وہ سمجھ رہے ہو اصلاح اس وقت ہوگی جب انسان ایک ہو کر رہے ایک کا ہو کر رہے بس ایک ہی طرف جو کچھ دل کے اندر ہے وہی کچھ اوپر ہے ظاہر ظہور بات سمجھ رہے ہو یہ فساد یہی تھا نہ فساد مچاؤ تم بیچ زمین کے کالو انما دعوے اس کی کیا کہنے لگے کہ سوا کنی ہم تو اصلاح کرانے والے ہیں ہم تو میاں مسلمانوں اور کافروں کا آپس میں کیا کرا رہے ہیں اصلاح کرا رہے ہیں کہ کسی طرح جڑ جائیں سمجھا توڑ پیدا نہ ہوئے اور جوڑ پیدا ہو سمجھ رہے ہو ہاں، خیال کرو اللہ نے فتوا لگا دیا اللہ اللہ تردید دعوی اس دعوے کی تردید ہے خبردار بے شک یہ لوگ یہی ہی ہیں المفت فسادی اللہ نے کتنی تاکیدیں ذکر فرما دی اللہ تمبی کے لیے آتا ہے نہیں آتا بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے لیے آتا ہے اللہ ذکر فرمایا ان ہر سے تحقیق ذکر فرمایا ہم ضمیر فاصل درمیان میں ذکر فرمایا جملہ اسمیہ ذکر فرمایا ساری یہ تاکیدات ہیں اس بات کی کہ ملا جلا رہنا یہ اصلاح نہیں بلکہ اسکار ہے اصلاح نہیں بلکہ اسکار ہے وہ سمجھ رہے ہو ہاں خیال کرنا کہیں یہ نہ ہو والد صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ تیرہ تیرہ سال تبلیغ کرتا ہے خطابت کرتا ہے خطیب کے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کس عقیدے کا یہ ہے کس جماعت کا کوئی پتہ نہیں چلتا <laughs> کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بھی یہی روش اختیار کر لو وہ سن رہے ہو پتہ چل جائے کہ یہ مولوی وہابی ہے کیا ہے وہابی ہونے کے بعد تک جمعت اشاط پہ سننا تھا نا سر ہاں عقیدے کا پکا بندہ ہے پتہ چل جائے اشارہ کیا جائے انگلی وہ جا رہا ہے اشادی جا رہا ہے تب کام بنے گا جب تک اشارے نہیں ہوں گے اتنے تک کام نہیں بنے گا سن رہے ہو ہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں موبائل کا نہیں کر رہا موبائل کا نہیں ہے